کفر پہ نور خدا ہے کفر کفر کی کی حرکت حرکت پہ پہ خندہ خندہ زن زن خدا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا پر بھیجا آپ کی ذات انسانیت کے لیے رحمت آپ کی ذات جانوروں کے لیے رحمت آپ کی ذات حشرات الارض سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات جتنی بھی کائنات کے اوپر مخلوقات ہے اس کے لیے رحمت دوستوں کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات دشمنوں کے لیے بھی رحمت فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شاندار انداز کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کے سامنے دنیا کے سپہ سالاروں کی تاریخ موجود ہے جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اس علاقے کی بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو اس وقت ان لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں ان کی بیویوں کو لونڈی بنا لیتے ہیں مگر میں قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کیا خوب انداز تھا آپ کا جب آپ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک گھوڑے کی سپاٹ کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے میں قربان جاؤں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے آج جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن کا اعلان فرما دیا آج جو حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا آج جو اپنے گھر کے دروازے اور اپنے گھر کی کباڑ کو بند کر لیے گا اس کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا یہ ہے میرے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ تو دوستوں والا معاملہ مگر دشمنوں کے ساتھ بھی معافی والا معاملہ فرما رہے ہیں غزوہ بنے ذاتی رقاہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوسری سایہ دار جگہ دیکھ کر آپ بھی آرام فرمانے لگے اس وقت کے کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں انہیں سونے کی حالت کے اندر ہی کام تمام کر دیا جائے ایک کافر کو تیار کیا اور اس کے لیے انعامات کا اعلان کیا کافر تیار ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آپ کے سامنے جاتا ہے اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ کے اندر تلوار لے کر کھڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آج آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج مجھے تیری تلوار سے وہی بچائے گا جو میری ہمیشہ مدد کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے تیری تلوار سے بچائے گا اتنی دیر میں جبریل امین آتے ہیں امیر جبریل امین اس کے ہاتھ پر وار کرتے ہیں اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھاتے ہیں اس سے پوچھے ہیں کافر کو کہ آج بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا وہ کافر کہتا ہے کہ آپ کا مجھے اخلاق بچائے گا ایسے تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کافر اپنے لوگوں کے اندر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا تو وہ کافر کہنے لگا کہ میں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق با کردار با مربت شخص میں نے آج تک کائنات کے اندر نہیں دیکھا یہ تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس زمانے کے اندر اسلام دشمنی موجود تھی اسی طریقے سے وہ کفار اور ان کی آل اولاد آج بھی اسلام دشمنی کے اندر پیش پیش ہے کبھی ملعون ٹیری جونز امریکہ سے اٹھتا ہے کبھی لندن سے سلمان رشتی اٹھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی ادنا سے ادنا مسلمان کمزور ترین ایمان والا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا میں اس اجتماع کے توسط سے او آئی سی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ او آئی سی تمہارا بیدار ہونے کا وقت کب آئے گا تم کب بیدار ہوگے جب بھی مسلمانوں کے خون بہانے کا وقت آیا لیبیا کے اوپر چڑھائی کرنے کا وقت آیا تم اس وقت فوری طور پر بیدار ہو گئے تم کفار کے ساتھ مل گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئی تمہارا کوئی اجلاس کیوں نہیں منعقد ہو رہا تمہارا سربراہی اجلاس کیوں نہیں منعقد ہو رہا تم کب بیدار ہو گئے میں آج اس اجتماع کے توسط سے سب ازراض کی طرف سے ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ہے ہم نے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ہم نے مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور ملک کے اندر سے امریکی سفیر کو واپس اس کے ملک بھیجنا ہے میں علماء کرام موجود ہیں ان کی موجودگی کے اندر زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا صرف اور صرف حضرت والد صاحب پیر عبد الرحیم صاحب نقش بندی بدزل العالی کے حکم کے اوپر حاضر ہوا ہوں اور ان بزرگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ میرا اور آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ